اس ایک سال کے عرصے میں ہماری جماعت کو توڑنے کے لیے ایسی گناؤنی سازشیں ہوئی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے اور وہ لوگ جو طالبان کی مثالیں دیتے تھے چٹخارے لگا لگا کے امیر المومنین نے کور کمانڈر نکال دیا کوئی بغاوت نہیں ہوئی آج میں کسی کمانڈر کو نکالوں تو اس کمانڈر کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے امیر المومنین نے جی تیس وزراء بدل دیے کچھ نہیں ہوا بڑے فخر سے بیان کیا جاتا میں ایک علاقے کا ایک نازم بدل دوں تو وہ جا کے اس کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں کہ ذرا ڈٹ کے کھڑا ہونا اس مولوی کے سامنے پیچھے نہیں ہٹنا ہم تیرے ساتھ دو رنگیاں بہت افسانے تھے کہ طالبان کے وزراء کے پاس بھی ریڈیو ہوتے ہیں ریڈیو وہ ریڈیو میں رات کو آٹھ بجے خبریں سنتے انہیں پتہ چلتا ہے معذول ہو گئے تو لینڈ کروزر چھوڑ کے سائیکل پر آ جاتے ہیں اور آج اگر میں اپنے کسی ساتھی کو سزا دوں کہ اس نے کوئی غیر شرعی کام کیا میں کہوں کہ بھائی تجھے میں جماعت سے تھوڑے دنوں کے لیے بٹھا رہا ہوں سارے اس کی ہمت افزائی کے لیے پہنچ جاتے نہیں ڈٹ کے کھڑے ہونا تم پیچھے نہیں ہٹنا تیرے بغیر تو اسکریہ چل ہی نہیں سکتی اب اس اس چیز کو کیا نام دیا جائے گا دنیا میں اس سے بڑی کو بے انصافی ہو سکتی ہے آپ مجھے بتائیے صرف